ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے ابو معاویہ سے حدیث بیان کی انہوں نے عامش سے انہوں نے عمارہ سے اور انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت کی کہا اشعث بن قیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے جبکہ وہ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے انہوں نے کہا ابو محمد دوپہر کے کھانے کے لیے قریب آ جاؤ تو اشعث نے کہا کیا آج عشورے کا دن نہیں ہے انہوں نے کہا جانتے ہو آشورے کا دن کیا ہے انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا وہ ایسا دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے روزوں کا حکم نازل ہونے سے پہلے روزہ رکھا کرتے تھے جب ماہ رمضان کا حکم نازل ہو گیا تو اس آشورے کو چھوڑ دیا گیا ابو قریب نے چھوڑ دیا گیا کے بجائے آپ نے اسے چھوڑ دیا کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اڑتالیس